حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زبیر بن عوام اور ابو مرسد غنوی کو بھیجا ہم سب گھڑ سوار تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جب روزہ خاخ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام پر پہنچو تو وہاں تمہیں مشرقین کی ایک عورت ملے گی اس کے پاس ہاطف بن ابی بلتا کا ایک خط ہے جو مشرقین کے پاس بھیجا گیا ہے اسے لے آؤ بیان کیا کہ ہم نے اس عورت کو پا لیا وہ اپنے اونٹ پر جا رہی تھی اور وہیں پر ملی جہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا بیان کیا کہ ہم نے اس سے کہا کہ خط جو تم ساتھ لے جا رہی ہو وہ کہاں ہے اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے کجاوے میں تلاشی لی لیکن ہمیں کوئی چیز نہیں ملی میرے دونوں ساتھیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی خط تو نظر آتا نہیں بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے یقین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط بات نہیں کہی ہے قسم ہے اس کی جس کی قسم کھائی جاتی ہے تم خط نکالو ورنہ میں تمہیں ننگا کر دوں گا بیان کیا کہ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں واقعی اس معاملے میں سنجیدہ ہوں تو اس نے اظہار باندھنے کی جگہ کی طرف ہاتھ بڑھایا وہ ایک چادر اظہار کے طور پر باندھے ہوئے تھی اور خط نکالا بیان کیا کہ ہم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا حاتب تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا کہ میں اب بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں میرے اندر کوئی تغیر و تبدیلی نہیں آئی ہے میرا مقصد خط بھیجنے سے صرف یہ تھا کہ قریش پر آپ کی فوج کشی کی اطلاع دوں اور اس طرح میرا ان لوگوں پر احسان ہو جائے اور اس کی وجہ سے اللہ میرے اہل اور مال کی طرف سے ان سے مدافعت کرائے آپ کے جتنے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کے مکہ مکرمہ میں ایسے افراد ہیں جن کے ذریعے اللہ ان کے مال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سچ کہہ دیا ہے اب تم لوگ ان کے بارے میں سوا بھلائی کے اور کچھ نہ کہو بیان کیا کہ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ بدر کی لڑائی میں شریک صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی پر مطلع تھا اور اس کے باوجود کہا کہ تم جو چاہو کرو تمہارے لیے جنت لکھ دی گئی ہے بیان کیا کہ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں اشکالود ہو گئیں اور عرض کی اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار دو سو انسٹھ